ہزارہ درود السلام و تمام اکرام پر خصوصاً خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و بھائی دوست اور بزرگ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں عموماً بیٹھ کر تقریر نہیں کرتا ہوں کھڑے ہو کر ہی تقریر کرتا ہوں لیکن طبیعت کچھ ناسار کی ہے اسی لیے بیٹھ کر کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا اور جو عموماً بولنے اور کہنے کے جو انداز ہے اس سے بہت پیچھے ہٹ کر بات کرنی پڑے گی اس لیے کہ درد گلے ہی میں ہے اس لیے بولنا زور سے بڑا مشکل ہوگا بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو باتیں میں نے بتانے کے لیے سوچا ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اور اللہ اسے قبول فرمائے میرے تقریر کا عنوان ہے مسلمان کا کردار سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلمان کون ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ہماری قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے وہ اطلاع اور ہمارا ذبیحہ کھائے فذلك المسلم مسلمان ہے مسلمان عربی گرامر میں ایک جملہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے منصوب وہ ایسا ہوتا ہے کہ من صلاح صلاطنا یہ عبارت اس طرح سے ہے من صلاح کا جو ہماری نماز کے طرح نماز پڑھے یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جو اس طرح نماز پڑھے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جو اس طرح نماز پڑھے گا مسلمان کی ایک پہچان یہ ہو گئی دوسری چیز کیا ہو گئی وقت اگر ذبی ہاتھ مسلمان کا ذبی ہاتھ ہے اور تیسری چیز وقت ملا نا ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اسی لیے کہ یہودی لوگ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا قبلہ تبلا مقدس اس بنیاد سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں ہم مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں جب ہم مسلمان ہوئے تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کردار جب کہتے ہیں تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق پر بات ہوگی اخلاق اور کردار میں بنیادی فرق ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں اخلاق الگ چیز ہے اور کردار الگ چیز ہے اور عموماً دونوں کو ملا کر ہی کہا جاتا ہے لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اخلاق جو ہوتا ہے انسان کا اس کے اپنے ذات سے جڑا ہوتا ہے لیکن کردار جو ہوتا ہے اس کا اس کے سماج سے جڑا ہوتا ہے یہ بنیادی چیز ہے اب اس کو اگر سمجھانے جائیں گے کبھی گفتگو اس پر آئے گی لیکن اخلاق انسان کا ذاتی عمل ہوتا ہے لیکن کردار اس کا اس کے سماج سے جڑتا ہے لہذا مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے جب ہم بات کریں گے مسلمان کا کردار تو ایسی صورت میں الگ الگ جگہوں میں مسلمان کے الگ الگ کردار ہوتے ہیں لہذا ہر مقام اور ہر جگہ کو نہ بیان کر کے میں سیدھے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی پڑھائی جو ایک مسلمان کو ہندوستان میں پڑھنی ہے وہ یہ ہے اس کا دین ایک آدمی اپنے اپنے کردار کی جدا کرے گا اپنے دین کے ذریعے ایک ہمارا سماج ہے ہندوستان میں جہاں ہمارے اپنے بھی ہیں یعنی ہم مذہب ہمارے مسلمان بھائی وہی ہمارے کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو ہمارے دین والے نہیں ہیں ان کا مذہب ان کا دین الگ ہے تو جب ہم ایک ایسی جگہ میں زندگی گزارے جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں غیر مسلم میں سارے آ گئے ہندو سکھ عیسائی بدھ سب غیر غیر مسلم میں سب داخل ہے جہاں پر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں وہاں ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے اپنے مذہب کی شراب اپنے دین کی پہچان ایک مسلمان جب کسی جگہ پر رہتا ہے تو اس پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کو نہ چھپائے اس کو ظاہر کرے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جب ہم کسی بھی جگہ جائیں جا کر یہ بتائیں جہاں ہمارے غیر مسلم اخوان بیٹھے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو لوگ ہم کو دانشہ طور پر یا نادانشہ طور پر جان کر یا انجانے میں اپنے تان و تفریح کا نشانہ بنائیں گے یا وہ ہمارے سلسلے میں غلط افکار و خیالات اور نظریات کو اپنے دماغوں میں لائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے یہ تصور کر کے عموماً آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے سے شرماتا ہے ایک ایسے سماج میں جہاں وہ اکیلا ہو اور بہت سارے غیر مسلم بستے ہوں وہاں اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ جب اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جیسے پتہ نہیں اتنا بڑا مجرم ہے کہ میں مسلمان ہوں اتنا شرما کے منہ نیچے کر کے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کون سا بڑا جرم کا انتخاب کیا ہے اس میں جب کہ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے صحیح مسلم نے بابا اثرات مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خرید سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک کہ اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مستعد قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی لا علی صلاح اللہ اللہ جب تک کہ اس دنیا سے مسلمان ختم نہ ہو جائے تو یہ مسلمان کا تصور کرنا چاہیے ایمانی طور پر یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دنیا ہماری بھی قائم ہے ہم ہیں تو دنیا ہے ہم نہیں ہیں تو دنیا نہیں ہے اس دنیا کو اللہ نے ہماری وجہ سے قائم رکھا ہے یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ درخت یہ پہاڑ ہمارے وجہ سے ہیں اگر اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں تو ایسی صورت میں قیامت واقع ہو جائے گی اور جو لوگ قیامت کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت ایسے ہی لوگوں پر لائے گا جو مسلمان نہیں ہوں گے جو اس دنیا کے سب سے بدترین انسان ہوں گے ان پر قیامت واقع ہونے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتوں کو قیامت کی نشانی بتائی ہے وہ مسلمان کے افعال اور کردار میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمان کی وجود کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اس دنیا میں ہوں گے تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں ہم اس انداز سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ کیوں شرماتے ہیں کیا مسلمان دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی سینہ کھول کر کہتے ہیں مسلمان ہیں تو ہم حق پر ہوتے ہوئے ہمارے ہمیں تو زیادہ اس بات کا حق بنتا ہے چوڑا کر کے کے کہیں مسلمان مسلمان ہاں کسی چیز پر کو فخر کرنے کا حق نہیں ہے سوائے اسلام چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ آپ کے نبی کو سکھانے کے لیے کچھ نہیں ملا آپ کو بیت الخلا میں بیٹھنے کا استنجا کرنے کا طریقہ حت الخراج تمہیں پیشاب پہخانے کا طریقہ سکھلاتا ہے عام زبان میں اگر چڑھا کے گئے مجھے ہگنے موتنے کا طریقہ سکھاتا کیسا کر لیے تمہارا انہوں نے تنہید کے طور پر چڑھاتے ہوئے سامنے والے کو ذلیل کرنے کی نیت سے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں یہ سکھلاتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجل ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے چلیے بیٹھ جائیے ارے مائک الیکٹرانک چیز ہے آپ لوگ الیکٹرانک نہیں ہے مائک کو سب سے پہلے بند کرنا چاہیے یہ خراب ہو جائے گا ہاں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر سیدھا چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اجل ہاں بھائی ہمارے اتنے عظیم اتنا عظیم نبی ہم کو ملا ہے جو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ تو دور کی بات استنجا میں کتنے ڈھیلے استعمال کرے وہ بھی سکھلاتا ہے ہاں تو یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے یہ ان کا انداز ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر کیا کرتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں اگر سونا خود نہ چمکے تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا وہ خود چمکتا ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے ہم مسلمان ہیں ہم اگر خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کریں تو دنیا والے کبھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے لہذا آپ کو خود اپنی حیثیت جانی ہوگی ابھی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ملم یارف نہ کہوں لم یورف جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا دنیا اس کو نہیں پہچانتی ہے تو آپ اپنے آپ کو پہچاننا سیکھیں کیا آپ مسلمان ہیں ایک مسلمان کا سب سے پہلا کام جہاں سارے مسلمان ہیں وہاں تو بات ہی نہیں ہوتی جہاں اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں وہاں اس کے اوپر سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ ہم حق پر ہیں ہم رب کائنات کی توحید کے اقرار کرنے والے ہیں ہم خالق کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں اس کی الوحیت کا اقرار کرنے والے ہیں اور ہم اس کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں ہمارے گھرے نسل گھرے نہیں ہیں شرم محسوس کریں ہم کو مجرم نہیں ہیں جو شرم محسوس کریں لہذا مسلمان کے سلسلے میں پہلی بات یاد رکھیں جب آپ کسی ایسے سماج میں ہیں جہاں مختلف قسم کے افکار و نظریات کے ماننے والے اس کے عاملین موجود ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بحثیت مسلمان پہچان کرائیں آج لوگوں میں کچھ کشادہ رہنی آ گئی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ہم کنویں کے مینڈک ہو جائیں گے لہذا کیا کہہ رہا ہے انسان اپنی شناخت پیدا کرو وہ تو جانور بھی جانتا ہے کہ آپ انسان ہے دو پیر ہیں دو پیر پر آپ چل رہے ہیں آپ بول رہے ہیں تو جانور بھی جانتا ہے کہ آپ انسان ہے اس سے نہیں انکار کیا بحیثیت انسان نہیں بحیثیت مسلمان اپنی شناخت کروانے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ میری ہو گئی مسلمان سے کردار کر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی اس قسم کے سماج میں رہے تو ایسی صورت میں اس آدمی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ سنت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرے دنیا کے سامنے کیا پیش کرے میں مستبع سنت ہوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں بحیثیت مستب مطلب آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرے ایسا ہوا ہے آج ہمارے سماج میں معاشرے میں یہ چیز نہ پائی جائے کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے جماعتوں میں اختلاف میں تھوڑا کھل کے بول دوں جماعتوں میں اختلاف یہاں پہ اختلاف تہذیبوں میں اختلاف یہ اختلاف ہم غیر کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے اسی لیے بحیثیت مسلمان اپنی پہچان کرا دینا کافی ہے بحث متبع مطلب سنت پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہتے ہیں بےقوفی کی دلیل ہے یہ انتہا کی بےقوفی ہے آپ کیا تصور کرتے ہیں آپ اپنے اصلاح اگر دنیا کے سامنے نہیں رکھیں گے تو دنیا بیوقوفی ہے اس کو پتہ نہیں ہے آپ کے درمیان کتنی فرقے ہیں آپ کے یہاں کتنی جماعتیں ہیں آپ کے یہاں کتنی تنظیمیں ہیں آپ کو نہیں پتا اور کھل کے بولوں تو بات یہ آتی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان غیر کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے شرماتا ہے اسی طرح ایک اہل حدیث غیر کے سامنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے شرماتا ہے شرماتا نہیں شرماتا کیوں شرماتے بھائی آپ کو سب ایسے کرتا کھل کر کہو کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں لیکن یہ سبھی کہہ پاؤ گے جب حدیث پر عمل ہوگا صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہو سکتا آپ شرماتے اسی لیے کہ آپ عمل نہیں کرتے آپ عمل کریں پھر کھل کر کہیں ہاں آپ کو میں بتاؤں ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہندوستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے مسلم ورلڈ لیگ کے اسلامک سکھ اکیڈمی کے وہ ممبر ہیں ہر سال ہندوستان سے ان کو سعودی والے بلاتے ہیں جاتے ہیں اسلامک مسائل پر گفتگو ہوتی ہے دنیا کے چھتیس علماء اس کے ممبر ہیں جن میں سے ایک وہ ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے بازو میں کوئی پنجابی بیٹھا تھا سکھ پگڑی باندھا ہوا اور ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا ہیں کہا تھا وہ مسلمان ہوں کہنے لگے کہ جی مسلمان ہے تو کون سے جماعت سے آپ کا تعلق ہے اور سکھ پوچھ رہا ہے کہا کہ دیکھیے جی مسلمان ہیں ہم لوگوں کو لوگ اہل عزیز کہتے ہیں لیکن ہم تو ہم ہر کسی کے سامنے مسلمان کہتے ہیں کہتے ہیں عجیب بزیل آدمی ہو حقیقی مسلمان تو ہی ہو حقیقی مسلمان تو تم ہی ہو تمہارے پاس صحیح اسلام ہے اب تم ہی بولتے ہیں شرماتے ہوں گے کیا تمہیں یاد نہیں شاہ اسماعیل شہید کون تھا سید احمد شہید کون تھا تمہیں پتا نہیں ہے معلوم کرو ہندوستان کے آزادی میں سب سے پہلے قربانی دینے والی جماعت دینے کی تھی جن کو بالا کوٹ میں شہید کیا گیا تھا صوبہ پنجاب میں جو کہ اب پاکستان میں چلا گیا ہے پاکستان وہاں میں شہید کرے سب سے پہلے تو سے یہی مکھے تھے اور تم ہی اپنے آپ کو بیان کرتے ہوئے شرماتے ہو نہیں شرمانا چاہیے مولانا بولے کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا تو میں اپنی حیثیت بیان کرنے سے شرماتا ہوں اور سامنے والے کو پہلے سے پتا میری حیثیت کیا ہے تو یہ مسلمان یہ تصور نہ کرے کہ میں اپنی شناخت دنیا کے ساتھ سامنے رکھوں اس سے نقصان ہوگا ہر چیز میں بلکہ آپ اگر اپنی شناخت دنیا کے سامنے رکھیں گے تو اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں آپ اپنا نام نہیں چھپاتے باپ کا نام نہیں چھپاتے تو دین کا نام اسلام کا نام کیوں چھپائیں گے آپ جس تنظیم سے جڑے اس تنظیم کا نام کیوں چھپائیں گے آپ جس فرقہ سے جڑے اس کا نام کیوں چھپائیں گے آدمی کہتا کہتا ہے ہے یہ تشدد تشدد میں ہوں نہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کون ہیں جب جب آپ نے اپنی شناخت کو چھپایا ہے تب تب آپ کے ساتھ نقصان ہوا ہے تبھی آپ کے ساتھ نقصان ہوا اس لیے آپ اپنی شناخت کو نہ چھپائیں اور میں آگے بڑھ کے کہوں تو شاید لوگوں کو یقین نہ ہو ہندوستان کے حالیہ اوقات میں جو سیاسی تنازع اس پر آپ نظر ڈالیں پھر آپ دیکھیں کہ کون آدمی زیادہ شک و شبے کے دائرے میں پایا جاتا ہے اور کون آدمی شک و شبے سے خالی ہے وہی آدمی شک و شبے سے خالی ہے جو اپنی شناخت نہیں چھپاتا جو گول مول کر کے جواب دیتا ہے اسی پر شک کیا جاتا ہے اور وہی اندر جاتا ہے آپ تحقیق کریں آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی بات دوسری طرف نہ جائے پہلا کام آپ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان دنیا کے سامنے پیش کریں دوسرا کام یہ ہونا چاہیے آپ بحیثیت سنت حدیث پر عمل کرنے والے دنیا کے سامنے اپنی شناخت رکھیں یہ دو بنیادی اور ضروری چیز آپ کے دین سے جڑا ہے تیسری چیز کبھی بھی دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں شرم محسوس نہ کریں کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ اگر میں فلاں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں فلاں حکم قرآن پر عمل کروں تو میرا نقصان ہوگا آپ یہ تصور اگر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے ایمان میں کمزوری ہے اور آپ کا کردار اسلامی کردار نہیں ہے آپ کا کردار اسلامی مصیبت میں ہو سکتا ہے جب آپ احکام الہی پر فرمانۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے شرط محسوس نہ کریں آج آدمی شرماتا ہے کس پر حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے آج آدمی شرماتا ہے کس پر حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے کیوں اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ گیا ہے کہ ہم اگر اس انداز میں دنیا کے سامنے آئے تو لوگ ہم پر ہٹیں گے دو تین مثالیں دیتا ہوں کسی بڑے ہوٹل میں داخلہ ہوا کسی مناسبت سے تو گئے دیکھے سب لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں سب لوگ کھڑے کھڑے کوئی بیٹھ کے نہیں کھا رہا ہم نے دائیں بائیں دیکھا اور پہلے ہی سے اچھا نہیں لگتا کھڑے کھانے دائیں بائیں دیکھا کچھ لوگوں کے ساتھ کسی پروگرام میں جا رہا تھا میں نے کہا کہ دیکھے یہاں کھڑے ہو کے کھانے کے لیے جگہ ہے نہیں یہاں پہ نہیں کھا سکتا میں ارے کھا لیجیے دیکھا ایک کنارے ڈبہ تھا میں ڈبے پہ بیٹھ گیا تو ارے ہنسیں گے کہاں بیٹھ گیا آپ ہاں، بولے وہ حدیث رسول پر عمل کرنے سے دنیا ہنسے گی یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے ہمارے ذہن میں ہم حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے کیوں شرم محسوس کر رہے ہیں یہ ہے نا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی لیے لوگ صاف کرتے ہیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ رکھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا ایک جویلری والا تھا بنگلور میں تھا وہاں ملاقات تھی میں دنیا کے سامنے نہیں بتانے کے لیے اسے گلا ملا اور کان میں بولا آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے اب اس کو بات نہیں کرتے ہیں بولے جی ہم کو اصل میں ہم اس ایریا کے کیا کہتے ہیں گولڈن کے جو کاروبار ہیں کاروباری ہیں گولڈ کے ایسوسیشن کے میں سیکرٹری ہوں مجھ کے بہت دور دور پروگرام میں جانا پڑتا ہے داڑھی رکھنا ہو تو زبردستی چیکنگ کرتے ہیں داڑھی میں رکھو کوئی کوئی چیکنگ نہیں کرتے ہیں بولے اچھا ہے نا چیکنگ کر لے کچھ نہ ملے تو اطمینان سے آپ کو اندر بھیجے اور جن کو چیک نہ کرے ان کو شک کر کے ان کو اندر بھیجے یہ تو اچھا ہے اب اگلے جائیں گے تو کہا یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے ہم نے کہا آپ کو رب پر بھروسہ نہیں ہے آپ کا ایمان کمزور ہے آپ نے یہ تو فور کیا ہے کہ میں فلاں ہری سے رسول پر عمل کرو تو دنیا مجھے کسی بھی گاؤں سے دیکھے گی آپ نے یہ تصور کیا ہمیں فلاں ہری سے رسول پر عمل کرو تو دنیا مجھے پتا نہیں کیا سمجھے گی یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہی ہے کالج اس میں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی کیوں کوئی نہیں رکھا میں اکیلے رکھوں لڑکیاں کیا بولیں گی بچے کیا بولیں گے میں نے ایک سے کہا کہ قیامت کے دن سارے نبی داڑھی کے ساتھ آئیں گے تو سب میں کھڑا ہوگا تجھے شرم نہیں آئے گی دنیا والوں کے سامنے شرم محسوس آ رہی ہے نبی کے سامنے شرم نہیں آئے گی اللہ کے سامنے شرم نہیں آئے گی تو مسلمان کا تیسرا اہم ترین فریضہ یہ بنتا ہے کہ مسلمان کیا کرے کسی بھی حکم رسول پر عمل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے اور نہ کرے اگر وہ شرم محسوس کرے گا تو ایسی صورت میں یاد رکھیں اس کو عزت کی زندگی نہیں ملے گی یہ ہمارا کردار ہے اور ہم اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا کردار اسلامی کردار نہیں ہے ہم زبانی مسلمان ہیں عملی مسلمان نہیں ہیں آج کسی کو کپڑا کے کو رکھتے ہوئے شرم آتی ہے کسی کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے کسی کو سر میں ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آ جاتی ہے تو کسی کو کسی اور کام میں شرم آتی ہے بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے شرم نہیں آتی ہے کھڑے ہو کر کھاتے پیتے شرم نہیں آتی ہے یہ ہمارا تصور یہ ہمارا ایمان اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہی نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کریں ڈر محسوس کریں کون ڈگری بنانے والا ہے کون تکلیف پہنچانے والا ہے کون تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اللہ ہے اس کی نافرمانی کرو گے اللہ تکلیفیں دور کر دے گا اس کے اوپر اس کے احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال دے گا ہر چیز نہیں اس بات کو یاد رکھیں ایک مسلمان کی تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے وہ کسی بھی حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی شرم محسوس نہ کرے کبھی بھی حکم رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے لیے عزت پر نہ کرے حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس ہونا چاہیے حکم رسول کی مخالفت کرتے ہوئے شرم محسوس ہونے چاہیے تب ہمارا کردار مسلمانوں والا کردار ہوگا اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں میں مثالوں پر نہیں جاتا یہ تین باتیں ہماری بنیادی کی ہو گئی اس سے اور آگے بڑھیں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی چیز یہ آتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے بہت سارے لوگوں سے پالا پڑتا ہے تعلقات ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی نوبت آتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنی سچائی اس تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم اس کو بتائیں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس پر عمل کرنے کے نتائج کیا ہیں ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اسی کو منتخب کیوں کیا ہے یہ باتیں ہم اس کو بتانا چاہیے اور سامنے والے کو اس کی طرف دعوت بھی دینی چاہیے کہ جناب ہم نے اس چیز کو کیوں اپنے لیے لازم سمجھا یہ ضروری ہے جب ہم کسی غیر مسلم علاقے میں رہیں تو ہمارا چوتھا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں اگر ہم اسلام کی طرف دعوت نہ دیں ہم ان کو اچھائی کی طرف دعوت نہ دیں ہم اس کو دین ایمان کی طرف دعوت نہ دیں تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ وہ آدمی آواز جائے گی ہاں۔ تمہارا مائک سے بیمار نہیں ہوگا میں ہو جاؤں ہاں۔ گا تو بات نہ کر اسلام کی طرف دعوت ہے یہ ہمارا تیسرا اہم ترین خریدا بنتا ہے کیا کچھ بول رہے کیا ٹھیک ہے جب تک ان میں ہمت ہے مجھ میں بھی وہ بھاگ جائیں گے تو میں کسی کو سنا نہیں سکتا لیکن وہ بیٹھیں گے ان شاء اللہ میں نہیں بھاگوں گا اللہ نے اتنی ہمت دے رکھی ہے تو بات یہ ہو رہا تھا کہ جب ہم وہاں پہنچے جہاں ہمارے غیروں سے تعلقات ہوں اب فوراً اس کو اپنی اچھائی اور اپنی سچائی بیان کریں گے اب اس کو بتائیں کہ آپ مسلمان کیوں ہے آپ کے اندر اچھائیاں بھی ہونی چاہیے تبھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں لہٰذا یاد رکھیں ہمارا چوتھا کام اور چوتھا اہم ترین کردار اور چوتھا اہم ترین فریضہ یہ ہے جب ہم کسی غیر مسلم کے درمیان رہیں تو ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں دین کی طرف دعوت دیں اپنی اچھائی بتائیں اور پھر اس کو ہم اپنے کردار کے ذریعے اپنی اچھائیوں کے ذریعے اس کو مرغوب کرنے کی کوشش کریں پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسری جگہ رہتے ہیں جہاں پر ہمارے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوتے ہوتے ہیں ہیں جہاں پر بہت سارے غیر مسلم بھی دیگر لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کردار بہت اچھا ہونا چاہیے اخلاق اور کردار کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا اتنی جو باتیں ہو گئی یہ دینی باتیں ہوں گی اخلاق بھی دین کا حصہ ہے لیکن اب تک جو باتیں ہوئی یہ الگ درجے کی ہے یہ دوسری چیز جب ہم کسی غیر مسلم علاقے میں رہیں چاہے مسلمان کے علاقے میں ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اسلام پر دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے یہ چیز ہمیں سوچنا نہ چاہیے آج ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ بولے گا سارے مسلمان دھوکے باز ہوتے ہیں آج ہم کسی پر ظلم کریں تو وہ کہے گا سارے مسلمان ظلم کرتے ہیں آج کسی کے ہم گالی دیں وہ یہ سوچے گا سارے مسلمان گالی دیتے ہیں آج کسی کو ہم برا بھلا کہیں وہ یہ سوچے گا مسلمان ایسے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے دنیا والوں کو یہ تصور نہ دیں کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں بلکہ اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو یہ تصور دیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں آپ کو دیکھ کر ایک انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ ایک سچے انسان ہیں آپ بھلے انسان ہیں آپ سماج کے لیے اچھے ہیں آپ سماج کے لیے مفید ہیں آپ سماج کے لیے مضر نہیں ہیں یہ آپ کے کردار کرنا چاہیے کس طرح سے آپ انصاف کریں سب سے پہلی چیز آپ انصاف کریں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نہیں کئی دفعہ یہ معاملہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انصاف کے ذریعے سامنے والے کو مرعوب کیا مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیبر میں جو یہودی لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا کھیتی باڑی وغیرہ کر لیتے ایک صحابی جاتے ہیں جانے کے بعد پھلوں کا بٹوارا ہونا رہتا ہے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہودی لوگ جو اچھے اچھے پھل ہیں وہ چھپا لیے ہیں جو کیا کہتے ہیں خراب بالکل چھٹا ہوا مال ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اب کہا کہ یہ چیز آپ لے جائیے تو صحابی نے کہا کہ چلو ہم کو سارا مال دکھاؤ اتنا تو ملک دیا ہم لینے والے نہیں ہیں اس کو تم ہم کو دکھاؤ سارا مال دکھاؤ دکھائے کہ سارا اچھا مال کیا اندر لے لیا ہے وہ صحابی مال کا حصہ کرنا ہے اچھے میں سے آدھا مال لیتے ہیں اور خراب میں سے بھی آدھا مال لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ یہودی اس وقت کہتے ہیں یہ مسلمان ہی کی فطرت ہے کہ انصاف سے کام لے اس لیے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو سب مال اچھائی سے اٹھا کے لے جاتا ہم چھپائے اسی لیے لیے تھے کہ شاید آپ سارا اچھا نہ لے جائیں لیکن آپ نے انصاف کیا اچھے میں سے تھوڑا لیا تھوڑا برے خراب مالوں میں سے لیا ہم کو مکمل گھاٹے اور نقصان میں آپ نے نہیں رکھا تو یہ مسلمان کا کردار ہونا چاہیے آپ انصاف کے ساتھ کام لے اسی طرح آپ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں وعدہ خلاف غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حدیبیہ کے موقع پر وعدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور کوئی اگر مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ بھاگ جائے گا ہم اس کو واپس لینے نہیں آئیں گے ابھی معاہدہ لکھا گیا دستخطیں نہیں ہوئی ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی صرف بات چیت ہوئی ہے ایک شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے رسول اللہ وسلم کو واپس بھیجتے ہیں کتنا صحابہ کرام کرم اللہ کے رسول ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے سگنیچر نہیں ہوئی ہے دستخطیں نہیں ہوئی ہے مجلس ختم نہیں ہوئی ہے اس آدمی کو لے لیجیے اس کے بعد جو آئے گا اس کو بھیج دیجیے گا رسول اللہ وسلم کہتے ہیں ہر جس نہیں ہم نے جو وعدہ کیا کر ہم کو ڈٹا رہنا ہے اس آدمی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے پھر مدینے میں ایک آدمی کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ وعدہ کی کیا کہتے رعایت کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ تو مسلمان کے ساتھ نہ ہی کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ وعدہ سلاتی کیا ہے آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ سلاتی کیوں کرتے ہیں ہم اپنے ہی رشتے داروں کے ساتھ وعدہ سلاتی کیوں کرتے ہیں باپ بیٹے سے وعدہ سلاتی کیوں کرتا ہے بیٹا باپ سے وعدہ سلاتی کیوں کرتا ہے جب ہم اپنوں کے ساتھ وعدہ سلاتی کرتے ہیں جو ہمارے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں اس کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کریں گے وہ کیا تصور لے گا آپ کے بارے میں کہ ان کے مذہب میں وعدہ خلافی سکھایا جاتا ہے یاد رکھیں آپ اگر کسی کو وعدہ کسی غیر مسلم ہوئے مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں آپ کا کردار اسلامی نہیں ہے آپ مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے ہیں آپ کا اسلام آپ کا کام آپ کا کردار غیر اسلامی ہے لہذا آپ ان کے ساتھ انصاف کریں آپ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کا مظاہرہ نہ کریں وعدہ پورا کریں اسی طرح سے آپ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو اس بات کا ہمیشہ محروظ رکھے کہ آپ کی زبان سے آپ کی حادثت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المسلموں من سلیم المسلم من لسانی دے دیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلموں کو تکلیف دینا جائز ہے ہر نہیں کسی بھی حال میں نہیں ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے حرام قرار دیتا ہے آپ اپنی زبان سے بھی کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ دیں آپ اپنے ہاتھ بھی کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ دیں ایسا نہیں کہ آپ طاقتور ہیں تو غیر مسلم کو مار دیں اس کو گالی دے دیں اس کو برا بھلا کہہ دیں ہرگز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی بالکل فرخت ہے آپ غیر مسلم کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں کہ جائے کہ آپ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دیں لہٰذا یاد رکھیں آپ اگر کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں سے ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کا چلنا پھرنا ہوتا ہے ان سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ انصاف کریں اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش ہر جس کریں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی کیا کہتے ہیں کسی بھی معصوم انسان کو تکلیف پہنچانے والے کو پسند نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی سے کام کرتا ہو لہذا آپ کا کردار یہ بولنا چاہیے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا ہے نہ تو مسلمان کو دیتا ہے نہ تو غیر مسلم کو دیتا ہے ارے اسلام نے تو جانوروں تک کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے چنانچہ وہ روایت آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ کسی نے عورت تھی مرد اتنا صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے ایک بکری کو اپنے اپنے بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر کے رکھا اور وہ بلی مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اس لیے اس لیے اللہ کی رحمت آئیے رحمت برت رہی ہے اس لیے کہ ایک ایک مسلمان ایک انسان نے ایک بلی کو گھر میں بند کر دیا وہ بلی مر گئی نہ بھوک پیاس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہن بھی اس لیے کہ اس نے باندھا تو کچھ کھانے نہیں دیا اور چھوڑ نہیں دیا تاکہ دنیا میں جب کیڑے مکوڑے جا کر کے گھاس کو کھا کر زندہ رہے تیس نام تو یہ کردار دیتا ہے اب جانوروں کو تکلیف نہ دے پھر کہ اپنے پڑوسی بھائی کو تکلیف دیں جو کہ غیر مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہے ساری نقل کیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو روزہ رکھتا ہے بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے بہت زیادہ لیکن اس کا پڑوسی اس کے تکلیف میں محفوظ نہیں ہے رسول اللہ صلی نے ان وسلم نہ ہو ان نہ یہ آدمی جہنمی ہے پھر دوسرے آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دیتا ہے لیکن یہ آدمی اپنے روزے نماز میں بہت آگے نہیں ہے فرائض پڑھ لیا کبھی کبھی نفیل پڑھا نہیں پڑھا لیکن فرائض کا مکمل اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہے لہذا یاد رکھنا چاہیے ہمارے کردار ہمیں جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے صرف فرائض چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا بلا جو آدمی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف نہ دے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں اور حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں ایک مسلمان آپ کا پڑوسی ہے ایک مسلمان آپ کا پڑوسی ہے آپ کا رشتے دار ہے اس کے تین حق بنتے ہیں ایک مسلمان ہونے کا ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک آپ کا رشتے دار ہونے کا ایک پڑوسی ہے آپ کا مسلمان ہے پڑوسی ہے رشتے دار نہیں ہے اس کے دو حق بنتے ہیں ایک مسلمان ہونے کا ایک پڑوسی ہونے کا ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے آپ کا جو غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے اس کا ایک حق بنتا ہے پڑوسی ہونے کا لہذا یاد رکھیں مسلمان کا کردار یہ بولنا چاہیے مسلمان کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا ہے یا آپ کا کردار بولے یا آپ کے امان بولے یا آپ کے حرکات و سکرات بولے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے گھر سے جھاڑو دیا کچرا پڑوسی کے گیٹ میں ڈال دیا وہ کون ہے کیسا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے ارے ہمارے اسلام نے تو یہ کردار دیا ہے اور جائیں جائے سے علماء سے دریافت کریں اسلام تو یہ کہتا ہے ایک مسلمان غیر مسلم کو تک ڈونیٹ کر سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے غیر مسلم کے لیے بدن ڈونیٹ کر سکتا ہے اپنی بدن کا خون غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے دے سکتا ہے یہ اسلام کا کردار ہے کہاں ہے یہ ہمارا کردار آج تو سارے بریکٹ پیکٹ کھا کھا کر آدمی بڑا آدمی بن رہا ہے مریضوں کی کڈنی چرا چرا کر آدمی بن رہا ہے اسلام کا کردار یہ ہے مسلمان کا کردار یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم علاقے میں ہیں آپ کا کردار یہ بولنا چاہیے مسلمان انسانیت کا حامی اور ناصر ہوتا ہے مسلمان انسان انسانیت کی مدد کرنے والا ہوتا ہے مسلمان انسانیت کے ساتھ رحم کرنے والا ہوتا ہے یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کے بعد آگے بڑھیں مسلمان کے کردار طرح ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ کہ مسلمان ان کو کبھی گالی بھی نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا المسلمان ما المظلوم کہ جب دو باہم گالی بلو کرنے والے گالی بکتے ہیں جو اسٹارٹ کرتا ہے اسی کو گناہ ملتا ہے چاہے سامنے والا کسی بھی مذہب کا ہو چاہے سامنے والا ہندو ہی کیوں نہ ہو اگر آپ ہم اور اسٹارٹ کر کے گالی دینے شروع کرتے ہیں آپ ایک گالی دیے وہ ایک گالی دیا وہ ہندو ہے آپ مسلمان ہیں آپ نے اسٹارٹ کیا دونوں گنا پہ جائیں گے یہ اسلام کا کردار نہیں ہے یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے یہ منافق کا کردار ہے وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ نہیں کرنا گالی چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو خالصہ جس آدمی کے اندر چار برائیاں پائی جائیں گی وہ کائنات کا سب سے پکا منافق ہوگا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے چار چیزوں کو بیان کیا کہا کہ واد اخلفا وعدہ خلافی مسلمان نہیں کر سکتا ہے وعدہ جا عہد کرے تو غداری مسلمان نہیں کر سکتا آج مسلمان کو دیش کا غدار کہا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے کردار سے انہوں نے اپنے افعال سے انہوں نے اپنے حرکات اور سکانات سے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والا اپنے آپ کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں اپنے کردار کیا مسلمان غداری نہیں کرتا ویزا آدھا جب آدمی غداری کرے تو اس کا کردار مسلمان کا نہیں ہے وہی خاص وہاں سجارا جھگڑا کرتے ہوئے گالی بکے یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے اسی طرح صلی اللہ علیہ وہی منا بانا مسلمان زیادت کرنے والا نہیں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں مسلمان مکے میں موجود ہیں تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوئی ہے جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے پاس امانت کے سامان رکھ کر کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کم میں ہے اپنی جان بچانا ضروری ہے گھر سے نکلتے ہیں رات کے وقت علی ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچے پر یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ علی تم لیٹ جاؤ میرے پاس کھلا کھلا دشمن کی امانت رکھتی اس کو پہنچا کر کے آؤ تو امانت میں سانت کرنا یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے مسلمان قائم نہیں ہو سکتا ہے مسلمان خیانت دار ہو سکتا ہے لہذا یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی خیانت نہیں کرنا ہمیشہ وفاداری کا رعایت کرنا چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا منافق کی نشانی چار ہے جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے جو مسلمانوں کو گالی دے جو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرے نہیں مطلب بات کہی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ خیانت کسی بھی انسان کے ساتھ غداری کسی بھی انسان کو گالی دینا کسی بھی انسان کے ساتھ وعدہ سلاخی کرنا یہ اسلام کا سیوا نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے کسی بھی مسلک کا رہنے ماننے والا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو انسان ہو اس کے ساتھ یہ چار حرکات کرنا اسلامی کردار نہیں ہے آگے بڑھے اسلامی کردار اسلام کو اس حد تک ہمیں کہتا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے جو آدمی ہے اگر وہ آدمی آپ کے مذہب کا نہیں ہے آپ کے دین کا نہیں ہے آپ کے مکتب فکر کا نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھے سلوک کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو بدترین انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان ہے بدترین انسان ہے جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی گفتگو کی میٹھے انداز میں بات کی جب چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اللہ آپ اس کو بدترین انسان کہہ رہے تھے آپ نے اسے اتنے اچھے انداز میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش کیا کہ مسلمان کبھی بدترین اخلاق کا نہیں ہوتا ہے آگے بڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ملیں گی ہمیں مسلمان کے کردار کے بارے میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنی چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں آپ صاحب ایمان ہیں اور رب کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں آپ کے سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم آپ کے سامنے والا آپ کے مقصد آپ کے افکار کا حامل ہو چاہے کسی اور کے اختار کا حامل ہو آپ کبھی بھی آپ کبھی بھی اسے نہ سمجھے آپ اس کو دلیل نہ سمجھے انسان جب کسی کو دلیل سمجھتا ہے تب ہی انسان مغرور ہوتا ہے غرور کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے بطر الحق کی حق کو قبول نہ کرنا انسان کو دلیل سمجھنا چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کا مذہب کا ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے رنگ و نسل کا ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے ملک کا ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کا جیسا دکھتا ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کی دوستی ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں کسی بھی انسان کو دلیل سمجھنا یہ کسی مسلمان کا سیوا نہیں ہو سکتا ہے یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے اس لیے یاد رکھے مسلمان کبھی کسی کو دلیل نہ تصور کرنا جو کسی کو دلیل تصور کرے گا وہ اسلامی کردار کا حامل نہیں ہوگا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کسی کو دلیل نہ سمجھو جو کسی کو دلیل سمجھے گا وہ آدمی برا ہو جائے گا رسول اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر جانے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم بھائی کو ذلیل جانے نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام یہ کہتا ہے ہر انسان کو انزل ہوں ہر انسان کو ان کا ان کا مقام عطا کرو جو آدمی عزت چلائے تو اس کو عزت دو جو دلیل ہے اس سے اعراض کر جاؤ تم بھی ذلت اور رسوائی والے عمل نہ کرو تاکہ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھ جائے مسلمان اس بات کو یاد رکھنا چاہیے آپ کا دشمن ہو تو بھی آپ اس کو دلیل نہ تصور کریں آپ اس کو برا تصور نہ کریں آپ اس کو بھی عزت دے کر بات کرنا سیکھیں ایک بات آخری میں یہ بتانا چلوں اسلام اور مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے آج دنیا میں ہر کسی کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے لیکن کبھی آپ نے کوشش کی کہ آپ کے کیریکٹر سے وہ امپریس ہو جائے آپ کے کردار سے مرحوب ہو جائے آپ کے کردار سے اس کے اندر اثر پیدا ہو جائے ہر کوئی چاہتا ہے دنیا میں اسلامی حکومت ہو جائے کبھی سوچا آپ کے جسم پر اسلام کی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کیا آپ کا چلنے کا انداز آپ کے گھومنے کا انداز آپ کے کھانے کا انداز آپ کے پینے کا انداز آپ کے بولنے کا انداز سب میں آپ نے اسلام ختم کر دیا اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں اپنے جسم پر پہلے اسلام کی حکومت لائیے دنیا میں آٹومیٹک اسلامی حکومت آ جائے گی میرا یہ ماننا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ جتنی تکلیفیں اور جتنی پریشانیاں آئی ہیں ان سب کا وجہ یہی ہے آج مسلمان کردار میں بہت پیچھے ہے آج مسلمان بولتا بہت زیادہ ہے کرنے میں بہت پیچھے ہے تجھ کو آبا سے تیری کوئی عزت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار سے ثابت ہو کہ تمہیں تمہارے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ تھے تم الگ ہو اس لیے کہ وہ کر کے دکھاتے تھے صرف تم بول کر کے دکھاتے ہو یہ فرق رہ گیا ہے لہذا مسلمانوں اپنے کردار کو اسلامی بناؤ اسلامی کردار کے بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے ناطق اور کم علم کے مطابق اور بھی باتیں آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے اور دیگر علماء ہیں ان کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے بس میں یہیں پر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں وقت بھی ہو رہا ہے اور میرا بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو آپ کے بیٹھنے کو اور اس بارش کی ہلکی ہلکی بندوں میں لطف اندوز ہو کر کتاب و سنت بات کی باتوں کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے کردار کو درست اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے قل قولی حاجہ مصطفی اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین من کل ذنب مستغفر ہو انہ هو الغفور الرحیم